بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم بات چل رہی تھی میں نے آپ کے ذمے کچھ کام لگایا تھا آپ کے ذمے کچھ کام لگایا تھا کہ یہ کرنا تھا عربی میں ترجمہ کرو فصل نمبر چھ فصل نمبر چھ فصل نمبر چھ عربی میں ترجمہ کرو آپ نے اب دیکھتے جانا ہے اس کو ہر نہیں سنیں گی وہ سب عورتیں سمیا یس ماؤ ہوتا ہے سننا سمیا یس ماؤ تو یس ماؤ سے کچھ بنے یس ماؤ سے کچھ بنے گا تو کیا ہوگا ہر نہیں سنیں گی وہ سب عورتیں اور ہر نہیں سنیں گی یہ فیوچر کے اندر ایک خبر ہے فیوچر کے اندر خبر ہے نیگیٹیوٹی کے فیوچر کے اندر خبر ہے ہر لن کے ذریعے سے ہوگا ہر لن کے ذریعے سے ہوگا ہرگز نہیں سنیں گی وہ سب عورتیں سمے یس مؤ سے ہرگز نہیں سنیں گی وہ سب عورتیں نہیں سنیں گی وہ سب عورتیں ہر لن کے ذریعے سے ہوگا یسما یسمان ہوگا یسما یسمان آپ لوگ کیوں گڑبڑ کیوں کر رہے ہیں سمے یس سے یس ماؤ یسمان یسماؤن تسما تسمان یسمانہ یسمانا ٹھیک ہے اب آپ ہر فیل لگیے تو کیا ہوگا یہ کیونکہ میں نے بتایا تھا کہ جمع مونس والے سیگوں کو کوئی دنیا نہیں کر سکتی تو کیا بنے لین یسما ہرگز نہیں سنیں گی وہ سب اور گی فیوچر کے اندر کوئی خبر ہے نگیٹو تو وہ کس کے ساتھ ہاں۔ اچھا اب دیکھیں ذرا اب تک آپ نے سمجھنا ہے اوکے السلام علیکم وائس اوکے وائس اوکے دیکھنے ہرگز نہ سنیں وہ سب عورتیں ہرگز نہ سنیں وہ سب اور یسمانہ والا سیگا اس طرح ہی رہنا ہے یسمانہ والا سیگا وہی رہنا ہے لیکن شروع میں اب کیا ہے اب یہ کیا جا رہا ہے روکا جا رہا ہے ہرگز نہ سنیں اب آپ کو کیا وہ ہونا چاہیے ہرگز نہ سنیں وہ سب ہیں لا لا آ جائے گا گڈ لا ٹھیک ہے لا آ گیا اب کیونکہ ہرگز نہ سنیں تو اب اس کو آپ نے کیا بنانا تھا آپ کو پتا ہے دو سیگوں کے اندر کیا آتے ہیں نام والے سیگے آتے ہیں ٹھیک ہے نا ہرگز نہ سنے وہ سب عورتیں ہرگز نہ سنے جب ہرگز ہے تو اس کا مطلب ہے سکیلا والی آ رہی ہیں لا یسما نان نے لا یسما نان لا یسما نان نے ہرگز آ نا ہرگز تو اس میں کون سکیلا والا آئے گا خفیفہ تو اس میں آ ہی نہیں سکتا خفیفہ نہیں آئے گا کیونکہ خفیفہ کے اندر کیا کون سے نہیں تسنی والے سیگے نہیں آتے تھے اور جمع مونس والے سیگے نہیں آتے تھے تو اب کیا آگے ہرگز نہ سنے تو یہ یسما نان آ جائے گا لا یسما نان اچھا اب دیکھیں ذرا ضرور ضرور سنیں گی وہ سب عورتیں ضرور سنے گی وہ سب عورتیں اب یسمانہ والا سیگا یا اس میں کوئی تبدیلیاں کرنی ہوگی اور اب یہ کیا ضرور ضرور سنیں گی یہ خبر ہے فیوچر کی خبر ہے تو یہ چاہیے لا لا ہاں، اس کے اندر شروع میں کیا آنا چاہیے لام تاکید لا کے لام تاکید لا کے بنائیے کچھ ضرور ضرور سنیں گی وہ سب عورتیں ہاں وہ دیکھیں اب یہ کیا آ جائے گا یہ لام تاقی کا سیگا آ جائے گا مزارے بنو تاکی سکیلا والا لسما نان لسما نان لسما نان ضرور ضرور سنیں گی وہ سب عورتیں لسما نان یہ جو تھا فیوچر کی خبر تھی کیا جا رہا ہے فیوچر میں پوزیٹو آرڈر کیا جا رہا ہے فیوچر کے اندر پوزیٹو آرڈر تو اب دیکھیں چاہیے کہ ضرور سنیں وہ سب عورتیں یہ کہ وہ ضرور سنیں وہ سب ہوتے ہیں ضرور لام امر والا باغ سیگا چاہیے کہ ضرور سنیں وہ سب ہوتے ہیں یہ چیز ہونی چاہیے لام دثر آپ کریں کسی طریقے سے لام کے ذریعے سے لیسما نان لیسما ماں نان بس لیسما نان ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا دیکھیں یہ کام بڑا مشکل نہیں ہے آپ نے اس کا فرق سمجھنا ہے بس اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ چار قسم کی انہوں نے بتائیں جی فرق بتانے کے اعتبار سے فیوچر کے اندر فیوچر کے اندر اگر نیگیٹیوٹی کی خبر اس میں کیا شروع میں آنا ہے ٹھیک ہے ہرگز نہ کرے گا ہرگز نہ کرے گا یا ہرگز نہیں جو جائے گی خبر ہوگی تو اس کا مطلب کو لن کے ذریعے سے آ جائے گا اور اگر منع کیا جائے کہ بھائی ہرگز نہیں کام تو کیا رہے گا لا کے ذریعے سے ہرگز آ گیا تو شکیلا وغیرہ آ جائے گا شکیلا خفیفہ وغیرہ ہرگز کی بات آ گئی اگر فیوچر کے اندر یہ چیز خبر دی جا رہی ہے کہ بھائی یہ کام ہونا چاہیے ضرور ضرور کام ہونا چاہیے تو وہاں پہ کیسے آئے گا ل لا کے ساتھ آ جائے گا لام تاکیب کے ساتھ آ جائے گا اور اگر فیوچر میں کام کرنے کی حکم دیا جا رہا ہے منع نہیں کام کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو وہاں پہ کیا آ جائے گا لی کے ساتھ آ جائے گا ان شاء اللہ کوئی ایسی کوئی وہ نہیں ہے اوکے ویسے اوکے آپ دیکھیں ذرا ہرگز نہ چھوڑو چھوڑو ٹھیک ہے طرح کا یت رکو ہوتا ہے چھوڑنا منع یمن منع کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے ہرگز نہ چھوڑو کا تراک اب یہ کیا ہے دیکھیں یہ ہے حکم دیا جا رہا ہے نیگیٹو نیگیٹو کوئی بات کی جا رہی ہے کہ نیگیٹو تم نے ہرگز نہ چھوڑو یت روکو کرتھر سب مرد نا ہرگز تم سب مرد تت رکونا سے کچھ بنا ہرگز رو تو لا لگا دیں لا تت رکون پتر ٹھیک ہے نا پتر کون کا یترو تھا نا یترو کو یترو کا یتر کون پتر پتر پتر کون پتر کونا نون بھی گر جائے گا تو کیا آ جائے گا نون سے پہلے جمع آ جائے گا لا پترکونا لا پترکونا یا سخا میں خفیفہ بھی بنا سکتے ہیں اچھا یہ لیکن ہرگز نہ چھوڑو تم سب من یہ لا اچھا اب دیکھیں ذرا ہرگز نہ چھوڑو گے تم سب مت ہرگز نہ چھوڑو گے تم سب مت یہ کیا یہ فیوچر کی کوئی خبر ہے فیوچر کی خبر ہے نیگیٹو خبر تو ہر پہ لائن کے ذریعے سے ہوگی ہر کوئی لائن بنائے کیا بنے گا نہ ہاں لن تترکو رکو لن تترکو رکو لن تترکو آگے چلیے ضرور ضرور چھوڑو گے تم سب مت ضرور ضرور چھوڑو گے تم سب یہ فیوچر کی خبر ہے پازیٹو خبر ہے پازیٹو ضرور ضرور چھوڑو گے تم سب مت تو اس کا مطلب ہے لام تاکید شروع میں لائیں گے لام تاکید لائیں گے ضرور چھوڑو گے تم سب مت وہ رکونا کون سی لکت رکننا لکت رکننا اس کو پڑھتے بھی تھوڑا پڑنا ہے کت رکننا نہیں لکت رکننا ہو جائے گا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا میں اس لیے سارا کروا رہا ہوں یہ پتا آپ لوگوں کے پرچے وغیرہ بھی ہیں تو میں ساتھ ساتھ ہمیں کر رہا ہوں لیکن آپ کو تھوڑی سی ہمت کرنی ہے پرہیز کرنا یہ جتانا با یہ جتانی بو اجتنابا یہ تنیبو پرہیز کرنا ہوتا ہے اجتنابہ پرہیز کرنا تو اب پرہیز کرنے کا کوئی سیگا بننا ہے ضرور ضرور پرہیز کریں گے وہ سب مت فیوچر کے اندر فیوچر کی خبر ہے فیوچر کی خبر ہے پرہیز ضرور ضرور پڑھیں گے وہ سب مت وہ لامے تاکہ شروع میں لیں ضرور ضرور پرہیز کریں گے وہ سب مت یہ تو نہیں وہاں سے کیا بنائے گا لوگ پانی بننا لننا لے پانی بننا کون لین لے کہ ضرور پرہیز کریں وہ سب مت اب یہ دیکھیں یہ خبر نہیں ہے بلکہ کیا دیا جا رہا ہے آڈر دیا جا رہا کسی کام کا کرنے کے بارے میں کام کرنے کے بارے میں کہ پرہیز کرنا ہے تم نے تو کیا چاہیے کہ ضرور پرہیز کریں وہ سب مت اب یہ کیا ہو جائے گا لام امر کے ساتھ لے ہیں اسی کو لمر کے ساتھ لے ضرور پرہیز کریں وہ سب مت لے کے ساتھ آ جائے گا لیج تو بننا بننا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا اس لیے اس کو بار بار لینا دیکھیں بار بار ہو دیا ہوا ہے آپ نے ان چیزوں کو فرق ذرا کرنا ہے ابھی جب ختم ہو تو آپ لوگوں نے پرچوں کے بعد جو آپ لوگوں کے پرچے ختم ہو جائیں گے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ یہ چیزیں اسٹارٹ کر لینی ہے پھر دوبارہ پیچھے سائز کی دہرائی کرنی ہے وائس اوکے السلام علیکم و اللہ وائس اوکے کی اچھی خاصی سب مکمل ہو چکی ہے پیچھے کچھ بھی نہیں رہا اس میں فائل اس میں مفول اس میں تفضیل اس میں ضرف اس میں آلہ پیچھے کیا رہے گا کچھ بھی نہیں رہا جتنا تھا ہم کر چکے ہیں جتنا تھا ہم کر چکے ہیں تو پیچھے تو کچھ بچا ہی نہیں ہے تو اس لیے اس کو یاد صحیح طریقے سے کرنا ہے یاد ہوگا کام کرنا آسان ہے انشاءاللہ شاء اللہ آگے ٹھیک ہے جی